سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اس کے پیٹ کا کوئی حصہ پکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس مسند احمد